نافع نے ہمیں حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کرے گا اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کرے گا پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا کھڑا ہو کر اعلان کرے گا اے اہل جنت اب موت نہیں ہے اور اے اہل دوزخ اب موت نہیں ہے ہر شخص جہاں ہے وہیں ہمیشہ رہنے والا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ایک سو تراسی